موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے بھلا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے